السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننے منے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی یعنی کہ ایسی کہانی جو پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور کافی زیادہ زبانوں میں بھی موجود ہے ہو سکتا ہے آپ نے یہ کہانی سن بھی رکھی ہو کہانی کا عنوان ہے بی مانو کہاں چلی اور بی مانو کو تو جانتے ہی ہیں ہوتی ہوتی ادھر ادھر پھرتی رہتی ہمیں نظر آتی ہے کسی گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا اس کے پاس ایک بلی تھی ایک گدھا تھا اور ایک پون چکی تھی اللہ اللہ خیر صلاح اس کے بیٹے بھی تین ہی تھے جب وہ مرا تو بڑے بیٹے نے چکی لے لی منجلے نے گدھا لے لیا چھوٹا لڑکا بھولا بھالا تھا اس کے حصے میں بلی آئی چھوٹا بیٹا ٹھنڈی سانس بھر کر بولا میرے بھائی تو عیش کریں گے میں بھوکوں مروں گا بھلا یہ بلی میرے کس کام کی مانو بلی نے اس کی یہ بات سن لی وہ بولی میاں آپ دل میں نہ کیجیے میرے آقا بس مجھے ایک جوڑی جوتے ایک کوٹ اور ایک تھیلا لا دیں پھر دیکھیں میرا کمال لڑکے نے بلی کو بولتے سنا تو اس کی سٹی گم ہو گئی پھر اس نے سوچا جو بلی انسانوں کی طرح باتیں کر سکتی ہے وہ کمال بھی کر سکتی ہے اس نے تینوں چیزیں بیمانوں کو لا کر دے دی مانوں نے جوتے پہنے کوٹ پہنا کندھے پر تھیلا ڈالا اور نکل کھڑی ہوئی شہر کی طرف راستے میں ایک موٹا تازہ خرگوش ملا اس نے پوچھا بی مانو کہاں چلی مانو بولی میاں بادشاہ سے ملنے جا رہی ہوں آؤ تم بھی چلو اس نے خرگوش کو پکڑ کر تھیلے میں ڈالا اور بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچی بادشاہ نے اسے اندر بلا لیا حضور مانو نے بادشاہ سے کہا میں دھوکہ منڈی کے نواب صاحب کی سیکٹری ہوں نواب صاحب نے حضور کے لیے تحفہ بھیجا ہے اس نے تھیلے میں سے خرگوش نکال کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا بادشاہ خوش ہو کر بولا بہت خوب ہماری طرف سے نواب صاحب کا شکریہ ادا کرنا اور کہنا آپ کا تحفہ ہمیں بہت پسند آیا دوسرے دن مانو ایک کھیت میں گئی جہاں بہت سے پرندے دانہ دن کا چگ رہے تھے مانو نے اناج کے چند دانے تھیلے میں ڈالے اور اسے کھول کر کھیت میں رکھ دیا خود لیٹ کر جھوٹ موٹ خراٹے لینے لگی پرندے دانہ چگنے تھیلے میں گھسے تو مانو نے جھٹ تھیلے کا منہ بند کر دیا اور کندھے پر ڈال کر بادشاہ کے محل میں پہنچی قرض اسی طرح مانو روزانہ کوئی نہ کوئی تحفہ بادشاہ کو پہنچاتی رہی ہر بار وہ یہی کہتی کہ یہ تحفہ دھوکہ منڈی کے نواب صاحب نے بھیجا ہے ایک دن مانو بادشاہ کے محل میں بطخوں کا تحفہ لے کر گئی اس نے سنا کہ بادشاہ سلامت کل صبح ملکہ اور شہزادی کے ساتھ دریا کی سیر کو جائیں گے وہ دوڑی دوڑی اپنے مالک کے پاس آئی اور اس سے کہا کہاؤ آپ کے دن پھر گئے ہیں میرے آقا اب آپ غریب کے بیٹے نہیں دھوکہ منڈی کے نواب ہیں یہ دھوکہ منڈی کہاں ہے بھی مانو لڑکے نے پوچھا ہی یہاں میرے دماغ میں مانو نے سر پر انگلی مار کر کہا کل صبح آپ میرے ساتھ چلیے اور جو میں کہوں وہی کیجیے پھر دیکھیے قسمت کے کھیل دوسرے دن صبح سویرے مانو اپنے مالک کو دریا کنارے لے گئی دریا پر مرغابیاں اڑ رہی تھیں لڑکا مرغابیاں دیکھنے لگا مانو نے اسے دریا میں دھکا دے دیا جب اس نے دو چار غوطے کھا کر پانی سے سر باہر نکالا تو وہ مانو بولی ہائے ہائے آپ کے تو سارے کپڑے بھیگ گئے لائیے مجھے دیجیے میں نے سکھا دوں لڑکے نے کپڑے اتار کر مانو کو دے دیے مانو نے انہیں جھاڑی میں چھپا دیا اسی وقت گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی بادشاہ کی بگھی دریا کی طرف آ رہی تھی مانو دوڑی دوڑی بگھی کے پاس گئی اور لگی چیخنے چلانے دوڑو بچاؤ دوڑو میرا آقا ڈوب رہا ہے بادشاہ نے مانو کو پہچان لیا یہ وہی بلی تھی جو روز اس کے لیے تحفہ لا کر آتی تھی بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو دریا سے نکالا جائے سپاہی دریا کی طرف بڑھے تو مانو بولی حضور جب میرے آقا دریا میں نہا رہے تھے تو چور اس کے کپڑے چرا کر بھاگ گئے اب وہ ننگے کیسے باہر نکلیں گے بادشاہ نے گھڑ سوار کو محل کی طرف دوڑایا اور وہ آنن فانن بادشاہ کے کپڑوں کا ایک جوڑا لے آیا لڑکا شاہی پوشاک پہن کر بادشاہ کے پاس آیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ ان کپڑوں میں سچ مچ کا شہزادہ لگ رہا تھا بادشاہ نے اسے بگی میں بٹھا لیا اور بگھی آہستہ آہستہ چلنے لگی دریا کے آس پاس بہت سے کھیت تھے کھیتوں میں کسان کام کر رہے تھے مانو کسانوں کے پاس گئی اور ان سے کہا دیکھو ابھی ابھی ادھر سے بادشاہ سلامت کی سواری گزرے گی بادشاہ سلامت پوچھے کہ یہ کھیت کس کے ہیں تو تم کہنا یہ کھیت دھوکہ منڈی کے نواب صاحب کے ہیں اگر تم نے میرا کہا نہ مانا تو میں تم سب کا قیمہ بنا دوں گی کسان بلی کو باتیں کرتا دیکھ کر گھبرا گئے انہوں نے سوچا یہ کوئی جادوگرنی ہے ہم نے اس کا حکم نہ مانا تو یہ سچ مچ ہمارا قیمہ بنا دے گی اتنے میں بادشاہ کی سواری آ گئی بادشاہ نے کسانوں سے پوچھا یہ کھیت کس کے ہیں تمام کسانوں نے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کہا حضور دھوکہ منڈی کے نواب صاحب کے بادشاہ حیران رہ گیا اس نے لڑکے سے کہا نواب صاحب آپ تو بہت امیر معلوم ہوتے ہیں مانو جلدی سے بولی یہ ساری جائیداد حضور کے ابا حضور نے نواب صاحب کے والد کو دی تھی خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے وہاں سے تھوڑی دور ایک بڑا سا محل تھا اس محل میں ایک جادوگر رہتا تھا یہ سب کھیت اور باغ باغیچے اسی کے تھے مانو بھاگم بھاگ جادوگر کے پاس گئی اور بولی میں نے سنا ہے آپ بہت بڑے جادوگر ہیں آدمی کو ہاتھی اور ہاتھی کو مکھی بنا سکتے ہیں مگر مجھے یقین نہیں آتا جادوگر گرج کر بولا کہو تو میں مینڈکی بنا دوں مانو گھبرا کر بولی ہاں، حضور مجھ پر تو رحم کیجیے ہاں آپ خود شیر بن کر دکھائیں تو مان جاؤں یہ کون سی بڑی بات ہے جادوگر نے کہا اور دیکھتے ہی دیکھتے شیر بن گیا مانو ڈر کے مارے کرسی کے پیچھے چھپ گئی ہا ہا ہا جادوگر زور سے دھاڑا اب بھی یقین آیا کہ نہیں مانو بولی جناب آپ جیسے بڑے آدمی کے لیے شیر بننا تو آسان ہے ننا منا جانور بننا آسان نہیں کیا آپ چوہا بن سکتے ہیں بے وقوف بلی جادوگر بولا جب ہم شیر بن سکتے ہیں تو چوہا بننا کون سی مشکل بات ہے یہ دیکھو اور یہ کہہ کر وہ چوہا بن گیا مانو نے ایک دم لگائی چھلانگ اور اسے دبوچ کر ہڑپ کر گئی اس وقت بادشاہ کی سواری محل کے پاس سے گزر رہی تھی مانو نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو دوڑ کر باہر گئی اور بادشاہ سے بولی علی جا نواب صاحب کا محل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے تشریف لائیے بادشاہ ملکہ اور شہزادی محل دیکھ کر حیران رہ گئے مانو اپنے آقا کو ایک طرف لے گئی اور اس کے کان میں چپکے سے کہا یہ محل ایک جادوگر کا تھا اسے میں ہڑپ کر گئی ہوں اب یہ محل اور جادوگر کے تمام کھیت اور باغ باغیچے آپ کے ہیں بادشاہ نے گھوم پھر کر محل اور زمینیں دیکھیں اور پھر ایک فیصلہ کیا اس نے نواب سے کہا بیٹے ہم چاہتے ہیں کہ شہزادی کی شادی تمہارے ساتھ کر دی جائے ہمارے بعد ہماری سلطنت کے وارث تم ہی ہو چند دنوں میں نواب اور شہزادی کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور نواب صاحب محل میں رہنے لگے یہ کہانی آپ کے لیے لکھی تھی سعید لخت نے جن کی ہم کہانیاں پہلے بھی سنتے رہے ہیں بڑی مزیدار آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ